دو اعلان ہو رہے ہیں اب دو اعلان ہو رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا بندہ جب بھی اور جتنی بار بھی معافی مانگے گا نادم ہوگا اور پچھتائے گا میں اسے معاف کرتا جاؤں گا اور دوسرا اعلان شیطان کی طرف سے وہ کان میں آ کر کہتا ہے تو تو منافق ہو گیا ہے دھوکے باز بار بار جھوٹی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے چھوڑ دے ایسی توبہ تیری یہ توبہ بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہے اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا کہ تو گناہوں سے بچے تو پھر منافق منافقوں کی طرح بار بار توبہ کے آنسو کیوں بہاتا ہے اور پھر گناہوں میں جا پڑتا ہے یہ ہے شیطان کا اعلان اب آپ بتائیں کہ پہلے اعلان کو قبول کریں گے یا ناؤز باللہ دوسرے کو یقیناً جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اعلان کو قبول کریں گے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑیں گے بھائیوں اور بہنوں دنیا میں کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے مگر جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف بھاگنے کا اس کو حکم ہے پھر دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ دوڑنا اسی صورت میں ہوگا جب ہر گناہ دل پر سے توبہ جب ہر گناہ پر دل سے توبہ کی جائے اور پھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس کی تلافی کی فکر کی جائے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں اچانک گناہ ہوا اس کا مطلب ہے گر گئے اب استغفار ہے معافی مانگی اور کھڑے ہو گئے اور پھر توبہ ہے کہ نیک اعمال کیے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑے مسند احمد کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم میری طرف کھڑے ہو جاؤ میں تیری طرف چل پڑوں گا اور میری طرف چل پڑو میں تمہاری طرف دوڑ پڑوں گا سبحان اللہ یعنی ہماری طرف سے تھوڑی سی کوشش اور ادھر سے فوری قبولیت اور رحمت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ يحب العبد المؤمن المفتن التواب یعنی اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے سے محبت فرماتے ہیں جو بار بار گناہوں میں جا گرتا ہے اور بہت توبہ کرتا ہے یعنی بیچارہ گرتا ہے مگر پھر اٹھ کر دوڑ پڑتا ہے مگر پھر گر جاتا ہے تب بھی دیر نہیں لگاتا اور فوراً دوڑ پڑتا ہے معلوم ہوا کمزور ہے مگر رخ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ضعیف ہے مگر راستہ سیدھا ہے امتحان میں ہے مگر اپنے مالک کی طرف ہی گھسٹ گھسٹ کر بڑھ رہا ہے تب ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے